حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج متحرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا اور انہوں نے کہا آپ سے جا کر کہو آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دہائی دیتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے چادر میں لیٹے ہوئے تھے انہوں نے آ کر آپ سے کہا آپ کی بیویوں نے مجھے آپ آپ کی کی طرف بھیجا ہے وہ سے ابو بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دہائی دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے وہ کہنے لگے ضرور آپ نے فرمایا پھر تو اس یعنی عائشہ سے محبت رکھ وہ ان کے پاس سے واپس چلی گئیں اور انہیں آپ کا جواب سنا دیا وہ کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کیا دوبارہ جاؤ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں حضرت عائشہ کے مسئلے میں کبھی بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بیٹی تھیں پھر انہوں نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازفاد متحرات میں سے یہی وہ زوجہ متحرہ تھیں جو میرے برابر درجہ رکھتی تھیں وہ آ کر کہنے لگیں آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ آپ سے ابو کی کی بیٹی بابت انصاف کے طلبکار ہیں پھر وہ میری متوجہ ہو کر مجھے برا بھلا کرنے لگی میں آپ کی آنکھ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں وہ مجھے برا بھلا کہتی رہی حتیٰ کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اگر میں ان سے بدلہ لوں تو آپ ناپسند نہیں فرمائیں گے پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں جواب دینے لگی تھوڑی دیر میں میں نے انہیں چپ کرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ دیکھ کر فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر نیک زیادہ صدقے کرنے والی صلہ رحمی کرنے والی اور ہر اس کام میں اپنے آپ کو کھپا دینے والی جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے نہیں دیکھی مگر ان میں کچھ تیزی و ترشی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی ابو عبد الرحمن یعنی امام نزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے اور صحیح روایت پہلی ہے سنن نزائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھانوے